بسم الرحمن शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो جو इंतहा मेहरबान नहायत रहम رحم हैं الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها اس معبود برق اللہ ہی کے لیے تمام تعریف سزاوار ہیں جو ابتدان آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچانے والے بنانے والے ہیں مخلوق میں جو چاہیں زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں اور اللہ ہی غالب اور حکمت والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی تعریف ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں فاطر کے بالکل ٹھیک معنی میں نے سب سے پہلے ایک عربی کی زبانی سن کر معلوم کیے وہ اپنے ایک ساتھی عربی سے جھگڑتا ہوا آیا ایک کنویں کے بارے میں ان کا اختلاف تھا تو عرابی نے کہا انا تو یعنی پہل پہل میں نے ہی اسے بنایا ہے بس معنی یہ ہوئے کہ ابتدا بے نمونہ صرف اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا بہاک رحیم اللہ سے مروی ہے کہ فاطر کے معنی خالق کے ہیں یعنی پیدا کرنے والے کے اپنے اور اپنے نبیوں کے درمیان قاصد اللہ نے اپنے فرشتوں کو بنایا ہے جو پروں والے ہیں اڑتے ہیں تاکہ جلدی سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے رسول تک پہنچائیں ان میں سے بعض دو پروں والے ہیں بعض کے تین تین پر ہیں بعض کے چار چار پر ہیں بعض کے ان سے بھی زیادہ ہیں چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للت المعراج میں ابراہیل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے اور ہر دو پر کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ تھا یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادتی کرے جس کے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ پر کر دیتے ہیں اور کائنات میں جو چاہے رچاتے ہیں اس سے مراد اچھی آواز بھی لی گئی ہے چنانچہ ایک شاد قراءت فی الحلقی ہا کے ساتھ بھی ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوا سب کچھ ہو کر رہتا ہے بغیر اللہ کی چاہت کے کچھ بھی نہیں ہوتا جو وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرض نماز کے سلام کے پھیرنے کے بعد ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات پڑھتے لا لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر مانع لما لما ولا منعت عطیت ولاقی علما منات و جدو یعنی نہیں ہے کوئی معبود اے اللہ سوائے آپ کے آپ اکیلے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں آپ ہی کے لیے بادشاہت ہے اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں اے اللہ جسے آپ عطا کرنا چاہیں اسے کوئی آپ کی عطا روک نہیں سکتا اور جس کو آپ نہ دینا چاہیں اس کو کوئی عطا کر نہیں سکتا اور کسی صاحب جلال اور صاحب جاؤ حشمت اور صاحب جد آدمی کا مقام و مرتبہ آپ کے بالمقابل نفع نہیں دے سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضول گوئی اور کثرت سوال اور مال کی بربادی سے منع فرماتے تھے اور آپ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور ماؤں کی نافرمانیاں کرنے اور خود لینے اور دوسروں کو نہ دینے سے بھی روکتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم سن نبی داؤد وغیرہ میں ہے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جس کا معنی ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی پھر فرماتے اللہ ربنا لک الحمد اے اللہ اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تعریف ہے مل امرتی آسمان اور زمین کے بھرانے کے برابر اور اس کے بعد جس چیز کو بھی آپ بھر دینا چاہے اس کے برابر آپ کی تعریف ہے اللہ اے اللہ بے شک آپ ہی اہل ثنا اور بزرگی والے ہیں احق ما قال العبد جو کچھ بندے نے کہا وہ سب سے حق بات ہے وہ کُلنا لکدن اور ہم میں سے ہر ایک آپ ہی کا بندہ ہے اللّہ علامان علامہ عقیطہ اے اللہ اس سے کوئی روک نہیں سکتا جس کو آپ عطا کرنا چاہیں ولا معطی لما منعتا اور جس سے آپ روک لیں اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد اور کسی بھی صاحب قوت اور طاقت شخص کا آپ کے مقابلے میں بچانا اسے نفع نہیں دیتا اسی آیت جیسی سورہ نام کی آیت نمبر سترہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا وہ ای ایم سس اللہ بتر الآیا اور بھی اس کی نظیر کی آیتیں بہت سی ہیں